ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه شقي وسعيد بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم اے نبی آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض بالکل نابود ہو گئیں ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سفا پکارا کرتے تھے جب کہ آپ کے پروردگار کا حکم آ پہنچا بلکہ اور ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھا دیا آپ کے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جب کہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتے ہیں بے شک اللہ کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے اسے ہم جو دیر کرتے ہیں وہ صرف ایک معین مدت تک ہے جس دن وہ آ جائے گا مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے سو ان میں کوئی تو بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت سامعین آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے نبیوں اور ان کی امتوں کے واقعات بیان فرما کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ان بستیوں والوں کے واقعات ہیں جنہیں ہم آپ کے سامنے اے نبی بیان فرما رہے ہیں ان میں کی بعض بستیاں تو اب تک آباد ہیں اور بعض مٹ چکی ہیں ہم نے انہیں ظلم سے ہلاک نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے کفر و تکذیب کی وجہ سے اپنے اوپر اپنے ہاتھوں ہلاکت لے لی اور جن نے باطل کے سہارے انہیں تھے وہ بر وقت انہیں کچھ کام نہ آ سکے بلکہ ان کی پوجا پاٹ نے انہیں اور غارت کر دیا دونوں جہاں کا وبال ان پر آ پڑا جس طرح ان ظالموں کی ہلاکت ہوئی ان جیسا جو بھی ہوگا اسی نتیجے کو وہ بھی دیکھے گا اللہ تعالیٰ کی پکڑ المناک ناک اور بہت سخت والی ہوتی ہے بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دے کر پھر پکڑنے کے وقت ناگہاں دبا لیتے ہیں پھر مہلت نہیں ملتی پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی کافروں کی ان ہلاکتوں اور مومنوں کی نجاتوں میں صاف دلیل ہے ہمارے ان وعدوں کی سچائی پر جو ہم نے قیامت کے بارے میں کیے ہیں جس دن تمام اول و آخر کے لوگ جمع کیے جائیں گے ایک بھی باقی نہ چھوٹے گا جیسا کہ اللہ نے سورہ کہف کیا نمبر سینتالیس میں فرمایا وہ بڑا بھاری دن ہے تمام فرشتے تمام رسول تمام مخلوق حاضر ہوگی حقیقی حاکم عادل کافی اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے قیامت کے قائم ہونے کی دیر کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بات پہلے ہی مقرر کر چکے ہیں کہ اتنی مدت تک دنیا بنی آدم سے آباد رہے گی اتنی مدت خاموشی پر گزرے گی پھر فلاں وقت قیامت قائم ہوگی جس دن قیامت آ جائے گی کوئی نہ ہوگا جو بلا اجازت اللہ کے لب بھی کھول سکے مگر رحمان جسے اجازت دیں اور وہ بات بھی ٹھیک بولے تمام آوازیں اللہ رحمان کے سامنے پست ہوں بخاری اور مسلم کی حدیث شفاعت میں ہے اس دن صرف رسول ہی بولیں گے اور ان کا کلام بھی صرف یہی ہوگا اے اللہ سلامت میں رکھیے اے اللہ سلامت میں رکھیے مجمع محشر میں بہت سے تو بد ہوں گے اور بہت سے نیک اس آیت کے اترنے پر عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ پھر یا رسول اللہ ہمارے اعمال اس بنا پر ہیں جس سے پہلے ہی فراغت کر لی گئی ہے یا کسی نئی بنا پر رسول اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ اس حساب پر جو پہلے سے ختم ہو چکا ہے جو قلم چل چکا ہے لیکن ہر ایک کے لیے وہی آسان ہوگا جس کے لیے اس کی پیدائش کی گئی یہ روایت سورن ترمیدی کی ہے